ربیہ نے محمد بن یاہیا بن حبان سے خبر دی انہوں نے ابن محیریز سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور ابو سرما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے ابو نے ان سے سوال کیا اور کہا ابو سعید کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل کا ذکر کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بنی مستلق کے خلاف جنگ کی اور عرب کی چنیدہ عورتیں بطور غنیمت حاصل کی ہمیں اپنی عورتوں سے دور رہتے ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی اور ہم ان عورتوں کی فدیے بھی رغبت رکھتے تھے ہم نے ارادہ کیا کہ ان عورتوں سے فائدہ اٹھائیں اور عزل کر لیں ہم نے کہا ہم یہ کام کریں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں تو ان سے سوال بھی نہ کریں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عزل نہ بھی کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی جس جان کی پیدائش لکھتی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوالیس